اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بہنوں آپ سب کو حرم فورم کی طرف سے خوش آمدید حسن اخلاق ایک ایسی خوبی ہے جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے حسن اخلاق ہمارے تمام رویوں میں سب سے چوٹی پر جاتی ہے اور یہ وہ اخلاق ہوتے ہیں یہ وہ اوصاف ہوتے ہیں جو انسان کی سیرت کو خوشگوار بنا دیتے ہیں خوبصورت بنا دیتے ہیں مکمل کر دیتے ہیں اور حسن اخلاق کے کئی مدارج ہیں کئی مدارج ہیں اس میں ہم نے ہمیں کہا گیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بدی کو نیکی سے دفع کرو ایسی نیکی سے دفع کرو جو کہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے سلائے رحمی اختیار کرو ظلم و زیادتی سے دور رہو صبر و استقامت اختیار کرو زبان کی حفاظت کرو احسان کے درجے تک پہنچ جاؤ دوسروں کو اوپر احسان کرو احسان کا درجہ ہمیں اوپر کی چوٹی پر لے کر جاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بکارے میں اخلاق بنا کر بھیجے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر تھے ان کی ذات ہمارے لیے ہے ان کی ذات ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے وہ بہترین شخصیت ہے کہ انہیں ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنے آگے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں اور گزارنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ جنت ہم سے دور کہ جس جنت کے لیے دوڑ دھوپ کے لیے قرآن میں ہمیں دعوت دی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے اخلاق کی نرمی جو ہوتی ہے نرم کے اخلاق میں ہوتی ہے وہ بھلائیوں کی کلید ہے کہ اس سے بھلائیوں کے راستے کھلتے ہیں انسان کی نرمی اور زبان کی نرمی انسان کو اعلی اخلاق کی طرف لے کر جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو نرمی میں سے اس کا حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی اور جس کو نرمی میں سے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا کتنی کتنی بڑی بات ہے نرمی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں نرم مزاجی سے ملے گی ہمیں نرمی سے ملے گی اور دنیا آخرت کی بھلائی سے محرومی ہمیں اس سخت گیری سے ملے گی اور اس سخت زبان سے ملے گی اور اس سخت بات سے ملے گی اسی طرح داود کی ایک حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا یعنی اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا کی اسے درستی سے دور رکھا اسے وہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے ان تمام روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرم کوئی در حقیقت اخلاق کی روح ہے یعنی جس سے ہمارا اخلاق بنتا ہے کہ جس طرح ایک پھول ہے اور اس کی پنکھڑیاں ہیں وہ سب کو اچھی لگتی ہیں کیوں کہ وہ نرم ہے خوبصورت ہے خوشبودار ہیں تو اسی طرح اگر ہمارے اخلاق میں نرمی ہوگی خوبصورتی ہوگی خوشبو ہوگی دلکشی ہوگی تو سب کے دلوں کو ہم مول لیں گے اور سب کو یہ ہمارا اخلاقی نرمی ہی جو ہوگی وہ انسان کو سختی اور درشتی سے دور کر کے اس کو نرمی کی طرف لے کر آئے گی اس کے دل کو وسیع کرے گی اس کے دل کو بڑا کرے گی اور وہ فرد خود ہی کھچتا چلا آئے گا ہماری طرف یہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری خاص رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نرم ہو اگر تم درست ہو ہوئے اگر سخت دل ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہوتے تو یہ سارے لوگ جو اس وقت تمہارے ارد گرد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں سن رہے ہیں ہماری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو یہ تم سے دور ہو جاتے یہ چھٹ جاتے لہذا انہیں معاف کر دو ان کے لیے بخشش چاہو ان کے معاملات میں ان سے مشورے کرو یعنی جس کو نرمی عطا ہوئی اس کے پاس ایک چمگٹا ہو گیا لوگ کھچ کھچ کر اس کی طرف آتے ہیں لوگ کھچ کھچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں عزیز بہنوں عزیز ساتھیوں اپنی زبان میں اپنے اخلاق میں وہ نرمی پیدا کریں تاکہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ہمارے نصیب ہو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ خوشخبری سناؤ نفرت مت دلاؤ آسانی پیدا کرو سختی میں مت ڈالو لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ انہیں اس دین سے دور مت کرو انہیں یہ دین مشکل بنا کر ان کے سامنے مت پیش کرو انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیا ہے ایک رکایت میں ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک جب وہ ایک اونٹ پر سوار ہوئی تو وہ اونٹ مزور تھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ بھرنے لگا بھاگنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے نرمی اصل فطرت ہے وہ تعمیر کرتی ہے انسان کی فطرت کی تعمیر کرتی ہے اصلاح کرتی ہے ہماری فطرت کو درست کرتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو اور احسان کرو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عدل اور احسان کو پسند کرتا ہے اور صلاح رحمی کا حکم دیتا ہے بدی اور بے حیائی اور ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو تم سیکھو تم سیکھو تم سمجھو کہ تمہیں کرنا کیا ہے تم ہو کیا اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ ہمیں مسلم بنایا ہے ہمیں مومن بنایا ہے ہمارے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہیں ہمیں ایک تمام انبیاء کی سیرتوں کے صحابہ تمام کی سیرتوں کو دیکھنا ہے وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے اپنایا ان کو اور دنیا ان کی گرویدہ ہو گئی اور دنیا اس کے آس پاس ہو گئی میری بہنوں کوئی پاکستانی ہے تو کوئی ہندوستانی ہے تو کوئی بنگلہ دیشی ہے تو کوئی افغانی ہے تو کوئی ایرانی ہے تو کوئی ترکی ہے تو کوئی ملائیشین ہے تو کوئی انگلینڈ کا ہے تو کوئی یعنی ہر کونے سے مسلمان کھچ کھچ کر وہاں آئے ہوئے ہیں کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی پیلا ہے کوئی کیسا ہے اور پھر سب ایک اللہ کی بندگی میں آئے ہوئے ہیں اللہ کو انہوں نے رب جانا وہ سب بندے ہیں اللہ کے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے ہمیں اللہ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی کبھی یکساں نہیں ہوتی مختلف لوگ ہیں مختلف مزاج ہیں مختلف زبانیں ہیں مختلف طریقے ہیں مختلف رسم و رواج ہیں لیکن سب میں مشترک کیا ہے نیکی مشترک کیا ہے بدی جو سب سمجھ جاتے ہیں وہ سارے تاثرات چہروں پہ بھی آ جاتے ہیں اشاروں میں بھی آ جاتے ہیں نظروں سے بھی سمجھ آ جاتے ہیں آنکھوں میں بھی ساری وہ آ جاتے ہیں احساسات سامنے آ جاتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتی کبھی برابر نہیں ہوتی آپ دیکھیں یہ کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی جگری دوست بن گیا ہے کیوں کہ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں آگے سے کیسے حالات آپ کے ساتھ پیش آئے آپ کو جگہ نہیں ملی آپ کو دھکا لگ گیا آپ گر گئے آپ کو نظر انداز کر دیا گیا آپ کو دیا نہیں گیا آپ سے روکا گیا آپ کی راہ بند کر دی گئی یہ ساری چیزیں وہاں پیش آئیں گی یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اس چیز پر صبر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں میری بہنوں وہ حج ہے وہ حج ہے عظیم مخلوق ہے تو وہاں بھی ساری چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے انسان کو ان سب چیزوں پر ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں کہ جن کے اندر صبر ہوتا ہے وہ بڑے نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں کیوں کہ صبر کے بدل میں جنت ہے صبر کرنا آسان نہیں ہوتا یہ ساری چیزوں پر کہ جو انسان کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں ان پر اگر کسی نے صبر کر لیا تو بڑے نصیب والا ہے کیوں کہ جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں اور اگر آگے اللہ فرما رہا ہے اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی کنا مانگ لو ظاہر ہے جس نے آگے سے کیا میں بھی کر سکتی ہوں کسی نے ایک کہا میں دو کہہ سکتی ہوں کسی نے مجھ سے ایک روکا میں دو دفعہ روک سکتی ہوں نہیں میں صبر کرنا ہے شیطان تو مجھے کہتا ہے کہ میں کروں اور کر سکتی ہوں بے شک اللہ تعالی سب سنتا ہے اور وہ سب جانتا ہے وہ سب جانتا ہے تو جس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جس کو حسن سلوک آ گیا جس کو یہ سب کچھ برتنا آ گیا کامیاب وہی ہوا کامیاب وہ ہو گیا